السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق number one three one four حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں یعنی ہر کام میں اس کو پریشان کر دیتے ہیں فقر کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے مقدر تھی اور جس شخص کی نیت آخرت کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے خلاصہ کلام یہ کہ کوئی بھی کام کرے دنیا مقصد نہ ہو اللہ معاف فرمائے آج کل آدمی دین کا کام کرتا ہے اور مقصد دنیا ہوتی ہے کہ دین کا کام کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے ہدیہ دیں لوگ جو ہے میری عزت کریں تو یہ آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے دنیا ہی اس کے سامنے ہے آخرت نہیں ہے آخرت کے لیے آدمی کام کرے اللہ کے لیے کرے تو پھر اللہ جل جلال المنوال اس کے کاموں میں برکت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ دھیان سے لا الہ الا اللہ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا سیدھا عرش تک پہنچ گیا اللہ اکبر دیکھیے میں نے پڑھا اللہ اکبر یہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر گیا یہ صحیح صحیح حدیثوں میں یہ باتیں ہیں حوالے کئی مرتبہ دے چکا ہوں دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے اصل میں پھر سے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کے لیے ایک جملے پڑھنا اللہ قبول فرمائے اور ہمارے ان سبقوں کو بھی اللہ قبول کرے اور جو بھی اللہ پریشان حال ہو اس کے پریشانیوں کو اللہ تو دور فرما آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین